الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم دوستو بھائیو اور میری مائیں اور بہنیں مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرہ ہو رہا ہے اتنے میں صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا دیہاتی قسم کا آدمی اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کافر ہے ایک ایسا دیہاتی کافر کا وہاں سے گزر ہوا وہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک شیڈ بنا ہوا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسجد یہی تھی کہ چاروں طرف اوپر کھجور کی درخت کے پتے ڈال دیے گئے تھے اور شاخوں کے ذریعے سے ایک شیڈ بنا دیا گیا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک شیڈ بنا ہوا ہے تو وہ کافر دیہاتی جو جاہل قسم کا تھا اس نے جب یہ دیکھا وہ اندر گسا اور ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر پڑی صحابہ کی بھی نظر پڑی کہ غیر مسلم مسجد میں گھس کر کونے میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین تو اتنے غصے ہو گئے کہ وہی سے چلانا شروع کیا کہ پکڑو پکڑو مارو مارو اسے دیکھو یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے صحابہ بہت غصے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کر کے کہا ام ہلو ہو ام ہلو ہو اب جب اس نے پیشاب کرنا شروع ہی کر دیا اسے چھوڑ دو ایک آدمی جب استنجا کر رہا ہو ایسے وقت میں اسے روکا نہیں جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا اب اس وقت اس دیہاتی کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کر دیا لیکن بہرحال انہوں نے تو اپنا استنجا پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا جیسے ہی وہ فارغ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا ایتونی سجلم من الماء کہ جاؤ ایک بکٹ پانی لے آؤ ایک بکٹ میں پانی لے کر آؤ فوراں وہ صحابی پانی لینے گئے ان کا بیان ہے اس دیہاتی کا بیان ہے کہ سارے صحابہ مجھے گور گور کر دیکھ رہے تھے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے اب اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی میں تو بہت پریشان تھا کہا جیسے ہی پانی آیا میں نے یہ دیکھا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکٹ اس صحابی کے ہاتھ سے لے لی اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے پانی ڈال کر اس پیشاب کو صاف کیا اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس کو میرے پاس لے کر آؤ وہ دیہاتی بیان کرتے میری پوری باڈی شیور ہو رہی تھی میں کانپ رہا تھا میں گھبرا گیا تھا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اب نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ بہت ڈر گیا ہے بہت گھبرا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر کہا السکینہ السکینہ بيننا أيها المسكين نبن امرأة من قريش نأكل القدير اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیرج رکھ سکون اختیار کر مت گھبرا اے مسکین اور دیکھ میں تو قریش کی ایک ماں کا بیٹا ہو معمولی روٹی کھاتا ہو میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہو آؤ میرے پاس آؤ بڑے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہاتی کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ جملہ کہا انہا دہی الم المساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة وإنما لا يسلو فيها البول ولا القدر اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے مسجد کو اللہ کی ذکر کے لئے بنایا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لئے بنایا جاتا ہے تلاوت کے لئے بنایا جاتا ہے اس میں پیشاب بخانہ کرنا اس میں گندگی کرنا یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی آئندہ اس کا خیال رکھنا وہ کافر کافر دیہاتی کہتے ہیں کہ یہ جملے جب میں نے سنے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میری زبان سے نکلا ما رأیت معلما قطو احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی جیسا کوئی ٹیچر نہیں دیکھا اللہ کے نبی جیسا کوئی سکھانے والا نہیں دیکھا اور وہیں پر کھڑے کھڑے وہ کافر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ اللہ وَاشْهَدْ وَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اور وہیں پر وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں ایک اخلاق نے ان کو ایمان سے متاثر کیا وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اب یہ صحابی بن گئے ہیں فوراً اپنے قبیلے میں اس دیہاتی علاقے میں جاتے ہیں ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں یا ابی یا اخی یا امی یا خالی یا رفقائی یا ابنائی آمینو باللدی لا یجز سگیا بسگیا اعلان کرتے ہیں اے میرے اببا جان اے میرے چچا جان اے میرے مامو جان جان اے میرے دوستو اے میرے بھائیو آؤ آؤ چلو ایمان لے آؤ اس آدمی کے ہاتھ پر کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے ایمان لے آؤ اس آدمی پر جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے ارباب سیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ ایک اخلاق کے نتیجے میں ان کے قبیلے کے تین سو آدمیوں نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا ایک اخلاق اللہ کے نبی کے تین سو آدمی وہاں پر ایمان قبول کرتے ہیں اسلام اس طرح پھیلا ہے یہ اسلام تلوار اور تیر سے نہیں پھیلا اسلام ان اخلاق سے پھیلا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا ہے اور یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں آیا کہ ان کے پاس بھی وہی اخلاق تھے وہ بڑی بڑی چیزوں کے مالک بن گئے حکومتوں کے مالک بن گئے ایسی ایسی شان تھی ان کی گئی خلافت آ گئی لیکن اتنے معمولی قسم کے ایسے ملنسار کہ جس کے جی میں جو آتا بے تکلفی سے ان سے باتیں کرتا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے امیر المؤمنین ہے اور آپ سب جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام اتنا پھیلا ہے دور دور تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت ہے اتنی شان و شوقت ہے یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المؤمنین ہے جمعہ کا دن ہے مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا پہلا سینٹنس تھا یا ایوہ الناس اسماؤ اے لوگو سنو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں یہ جملہ کہا حضرت سلمان رضی اللہ تالانو مجمع میں بیٹھے کھڑے ہو گئے اور جواب میں یہ کہا لا نسمع ولا نتیو امیر المؤمنین آپ سنانا چاہتے ہو ہم سنیں گے بھی نہیں اور آپ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمان کیا بات ہے کیوں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین میری نظر آپ کے لباس پر ہے میری نظر آپ کے کپڑے پر ہے یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے اس زمانے میں چادر ہوا کرتی تھی اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر کہ یہ جو کپڑا آپ نے پہنا ہے یہ مال غنیمت سے تقسیم ہوا ہے بیت المال سے تقسیم ہوا ہے اور جب یہ تقسیم ہوا تھا سب کو ایک ایک چادر ملی تھی جتنوں کو دیا گیا سب کو ایک ایک چادر دی گئی تھی مجھے بھی ایک چادر ملی تھی آپ کے بدن پر دو چادر کیوں ہیں آپ نے دو کیوں پہنی جب سب کو ایک ملی تو آپ کو دو کیوں ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو مسکرایا اور مسکرانے کے بعد فرمایا سلمان اس کا جواب میں ابھی تمہیں دیتا ہو اور مجمع میں اعلان کیا یا عبداللہ یا عبداللہ اینا انتا اینا انتا اے میرے بیٹے عبداللہ تم کہاں ہو تم کہاں ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں تھے فوراں کھڑے ہو گئے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ سلمان کو تم ہی جواب دے دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمان آج جمعہ کا دن ہے میرے ابا کو مسجد میں آنا تھا خطبہ دینا تھا لیکن خدا کی قسم میرے ابا کے پاس دو چادر بھی نہیں تھی میرے ابا کے پاس ایک چادر تھی دوسری چادر نہیں تھی جسے پہن کر یہ مجمع میں آ سکتے ہیں یہ دوسری چادر جو میرے ابا نے پہنی ہے ہے یہ بیت المال میں سے مجھے ملی تھی اور میرے اببہ کو چونکہ مجمع میں آنا تھا تو میں نے اپنی چادر آریت کے طور پر اپنے اببہ کو دی تھی ایک چادر میرے اببہ کی ہے اور ایک چادر میری ہے اور یہ پہن کر میرے اببہ جان آئے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا انہیں اتمنان ہو گیا تو کہا الان نسماؤ امیر المؤمنین اب مجھے سیٹسفیکشن ہو گیا اب آپ بیان کیجئے جو بیان کرنا چاہتے ہیں ذرا اندازہ لگاؤ وہ وقت کے بادشاہ ہے امیر المؤمنین ہے لیکن اخلاق دیکھیے کہ ایک معمولی آدمی اعتراض کر دے اس کو بھی کتنے پیارے انداز میں جواب دیا آج کے ہماری حکومت کے لوگ یا کوئی بڑی پوسٹ کا انسان اس کے سامنے کیا ہر قسم کا آدمی ایسی باتیں کر سکتا ہے یہ اخلاق تھے یہ تعلیمات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام اور عرب سے عجم تک پھیلا ہے میرے بھائیوں ایسے اخلاق ایسی ملنساری ایسی پیار و محبت آج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اخلاق بھی ایسے اونچے بن جائے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ہمیں دیکھ کر متاثر ہو جائے اور وہ ایمان قبول کر لے میں نے پچھلے زمانے میں یہ بات سنائی تھی کہ ایک غیر مسلم کو پوچھا گیا جب اس نے اسلام قبول کیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اگر میں زندگی بھر مسلمانوں کو دیکھتا رہتا تو میں کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا لیکن میں نے بجائے مسلمانوں کے اسلام کو سٹڈی کیا جس کے نتیجے میں میں نے اسلام قبول کر لیا آج میرے بھائیوں اسلام اور مسلمان دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو گئی ہے آج ہمیں اسی اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہے اسلامی اخلاق کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا ہے اللہ تعالیٰ یہ بلند اخلاق مجھے بھی نصیب فرمائے ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایسے ہمارے اخلاق ہو کہ جیسے میں نے کہا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين